سیدنا ابو عبداللہ صلابہی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے پس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے پھر جب سورج آسمان کے درمیان پہنچتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے پس جب وہ ڈھلتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے پس تم ان تین گھڑیوں میں نماز نہ پڑھا کرو حدیث نمبر گیارہ سو اٹھانوے مسند احمد